اور بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کے لیے ایک عظیم ترین وصول اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا اور یہ وصول یاد رکھیں آپ لوگ اسی پر جھگڑے اور معاملات کا دار و مدار ہے اللہ رسول نے فرمایا حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن <coughs> عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ علیہ وسلم قال لو يعط الناس بدعواهم لدعا رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انکر یہی یہاں نقل آخری جنہ البینت والمدعی والیمین على من ان کر اللہ رسول نے نشاط رمایا اگر لوگوں نے جو کچھ دعویٰ کر دیا ان کے دعوے کا لحاظ رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے تو بہت سارے لوگ دوسروں کے جان اور مال کو ہڑپ کر لیں گے نہیں سمجھے آپ کا گھر ہے یہ دس آدمی آ گئے صاحب ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ ان کا گھر نہیں رجسٹری ان کے نام آبا واجدہ سے رہتے ہوئے یہ چلے ہے بھائی ہمارا مکان ہے کیا اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اگر اسی پر فیصلہ کرنے لگے قاضی اسلام یہی تعلیم دیتا ہاں بھائی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تم نکلو ان کا گھر ہے تو شاید کہ جب بھی چاہتے دو چار آدمی اکٹھا ہو کر کے آپ کے مال جائیداد دولت سب کو ہڑپ کر لیتے ہیں اللہ رسول فرمائے نہیں ایسا کام نہیں چلے گا ولاکن البینت المدعی دعوی جو کسی مدعی ایک مدعی ہے ایک مدعا علیہ سمجھ گئے نا مدعی اور مدعا علیہ مدعی اور مدعا علیہ مدعی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ دلیل پیش کرے گا کیا پیش کرے گا دلیل دلائل سے ثابت کرے آج بہت سارے دلائل دستاویز سے نہیں کم سے کم دو گواہ سمجھ گئے نا دو گواہ سے البینت اور المدڑی گواہ اور دلائل مدعی اپنے دعوے کو دلائل سے پیش کرے گواہوں کے ذریعے پیش کرے دستاویزات جو ہیں ان کے ذریعے پیش کرے کم سے کم دو گواہ ہوں اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو کیا بھائی تم لوگ لڑتے رہو کوئی فیصلہ نہیں ہے پھر اگر وہ دلائل اور گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اللہ والا من ان کر جو مدعا علیہ ہے اگر مدعی دلیل نہیں پیش کر سکتا تو علیہ قسم کھا لے گا حلف اٹھا لے گا اور فیصلہ اس کے حق میں دے دیا لیکن ایسا بھی نہیں کیا ہاں، دن بھر جھوٹی قسم کھانے والا قسم کھا رہا ہے اور قسم کھانے سے پہلے قاضی کہہ کے دیکھ لو جسے اللہ فرماتے دیکھو تم نے قسم کھایا نا میں تم کو یہ دے رہا ہوں ممکن ہے کہ مدعی مدعا علیہ میں کوئی حق پر ہوتے ہوئے بات کرنے میں اتنا کمزور بھولا بھالا ہے کہ اپنا حق ثابت نہیں کر سکتا لیکن نمبری جو دغابات ہے باطل کو بھی دلائل سے بڑے زوردار انداز سے ثابت کر دیا تو ہم تو مکلف ہیں ظاہر کہ اگر میں نے کسی کو دے دیا ایسے فیصلہ ہمارا حق کے خلاف ہے تو میرے فیصلے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جہنم کے آگ کا انگارہ اس کو دے رہے ہیں سمجھایا جائے گا سوچ لو انجام کیا ہوگا پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا بدئی دلائل پیش کرے اپنا حق ثابت کرے اگر ثابت نہیں کر سکتا تو مدعا علیہ کیا کرے گا وہ قسم کھائے گا اور بات کو ختم کر دی جائے گی قادی شرح کا نام سنا ہے اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ خریدا اونٹ خریدا جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے اونٹ خریدا اور اونٹ والے سے کہا میں بات چیت میں ترا دیکھوں گا اونٹ کو عمر فاروق نے خوب دبا کے دوڑایا ترائی ہو رہی تھی آگے جا کر کے اونٹ کا پیر پھنسا گرا اس کی ٹانک ٹوٹ گئی لگڑا ہو گیا عمر فاروق لوٹا کے آئے کہا لے جا اپنا اونٹ یہ میرے کام کا نہیں ہے کہا امیر المومنین کیسے میں لے لوں میں نے آپ کو صحیح سالم دیا آپ نے ٹانک توڑ کے دیا میں کیسے لوں گا اللہ اکبر بدو عمر فاروق سے لڑتا ہے کیونکہ معلوم ہے کہ یہ اسلامی مملکت ہے ہمیں ہمارا پورا حق ملے گا چاہے امیر المومین کا میں کسی اور کا ہمارا حق مر فاروق نے کہا میں نے جان کے تھوڑی توڑا ہے اونٹ کو میں نے گھوڑے کو دوڑایا اور گر گیا اس کی ٹانک ٹوٹ گئی میں کیا جانوں اس کو کہا کہ نہیں آپ کو اونٹ لینا پڑے گا بات زیادہ بڑھی واللہ فیصلہ کون کریں تو بیچارہ شرح رحمت اللہ علیہ ملے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کر دو شرح آئے مدئی کی بھی بات سنی اور مدعا علیہ کی ابھی تک شرح بالکل ایک عام آدمی تھے لیکن دنیا میں اپنے عدالت میں جو عدل انصاف کا سکہ جمایا ان میں سر فہرست کس کا نام آتا ہے قادی شرح کا ابھی تو قادی تھے نہیں صرف شرح تھے آئے دونوں کا بیان سنا اللہ کہا کہ امیر المومنین انصاف کا یہ ہے کہ آپ نے جو قیمت طے کی تھی اس کو قیمت دیں اور لگڑا گھوڑا آپ لے کر کے جائیں سمجھ گئے نا اور اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صحیح سالم جیسے گھوڑا لیا تھا ویسے لوٹا کے دے عمر فاروق امیر المومنین ہے فیصلہ ان کے خلاف پڑا تو آج تو ماشاء اللہ نہیں نہیں یہ بڑا ظلم کر رہا ہے بس عورت ہو تو بھی مہینے بھر کے لیے اندر ہو جائے اس کی بھی ضمانت نہیں ہاں؟ چھوٹی سی بچی ہو تو بھی جرم کیوں تانا شاہی ہمارے خلاف کیوں بول دیا وہ عدل انصاف عمر فاروق نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا لے جا عمر فاروق نے فوراً جانے کے بعد اپنے سیکرٹری سے کہا دیکھو اس وقت بتاؤ کہ جہاں تک ہماری حکومت ہے وہ کون سی ایسی عدالت ہے جہاں قاضی کی ضرورت ہو فوری طور پر سیکریٹری نے دیکھا کہا اس وقت کوفہ میں ایک قاضی کی سیٹ خالی ہے کہا شرح کو بلا لاؤ اب شرح آئے تو پسینہ پسینہ سوچتے ہیں کہ شاید وہاں تو کچھ نہیں بولے اب عمر فاروق اب ہماری خبر گیری لے گئے ہاں، جب آئے پسینہ پسینہ لیکن وہ بھی ہم نے جو حق سمجھا وہ فیصلہ کیا عمر فاروق نے کہا دیکھو تم جیسا عدل انصاف کرنے والا انسان گھر میں بیٹھنے کا مستحق نہیں ہے جاؤ سامان لو اور کیا کہتے ہیں ایک رسالہ تیار کیا کہا اس وقت کوفہ کے اندر فلاں جگہ عدالت میں قاضی کی ضرورت ہے اور تم یہاں سے جاؤ وہاں سے آج کے وہاں کے آج سے تم قاضی بنا دے گئے یہ اسلام میں عدل انصاف ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمام لوگوں کو عدل انصاف کرنے والا بنائے پوری حدیث نہ بھی یاد ہو تو کم سے کم اتنا المدعی والیمین والا من انکر چلو